چار دوست ایک بار کچھوا کوا چوہا اور ایک ہرن گہرے دوست بن گئے وہ ہر منٹ ایک ساتھ گزارتے تھے صرف کھانا تلاش کرنے کے لیے الگ ہوتے تھے کوا چوہا اور ہرن دور دور تک گھوم رہے تھے جبکہ کچھوا اپنے گھر کے قریب جھاڑیوں اور گیسوں میں گھوم رہا تھا ایک شام کوا کچھوا اور چوہا ہرن کا انتظار کر رہے تھے جو چارہ کھا کر واپس نہیں آیا تھا کچھ تو ہوا ہوگا تینوں دوست پریشان ہو گئے کوے نے کہا میں جا کر ادھر ادھر دیکھتا ہوں یہ ہرن کی تلاش کے لیے اڑ گیا تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے دوست کو دیکھا لیکن کچھ غلط ہوا تھا کوا دیکھنے کے لیے نیچے اڑ گیا مصیبت غریب ہرن شکاری کے جال میں پھنس گیا تھا کوا جلدی سے دوسروں کی طرف لوٹ گیا اس نے انہیں خوفناک خبر کی اطلاع دی ہمیں ہرن کو بچانا ہے چوہے نے کہا میں جال کو کاٹ کر اسے آزاد کر دوں گا وہ کوے کی پیٹھ پر کود پڑا کوا اسے وہاں لے آیا جہاں ہرن تھا چوہا چباتا چباتا رہا اور آخر کار جال کٹ گیا اس نے ہرن کو رسیوں سے آزاد ہونے میں مدد کی پھر کون پہنچے سوائے کچھوے کے ارے نہیں تم نے ہمارے گھر کی حفاظت کیوں چھوڑ دی چوہے نے پوچھا اگر یہاں شکاری آئے تو کوا اڑ جائے گا ہرن بھاگ جائے گا اور میں بل میں چھپ جاؤں گا لیکن تم پھنس جاؤ گے کچھوے نے کہا میں گھر پر نہیں رہ سکتا تھا کہ ہرن خطرے میں ہے مجھے آنا تھا وہ بول ہی رہے تھے کہ ایک شکاری اس جگہ آیا ایک چھلانگ میں ہرن غائب ہو گیا چوہا قریبی بل میں داخل ہو گیا کوا اڑ گیا بیچارہ کچھوا وہ پھنس گیا تھا شکاری نے کچھ لمبے لمبے گھاس نکالے اور انہیں ایک رسی میں باندھ دیا پھر اس نے کچھوے کے پاؤں آپس میں باندھ دیے خوفزدہ جانور کو اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ گھر کی طرف جانے لگا دوست اپنے چھپنے کی جگہوں سے نکل آئے ہرن نے کہا ہمیں کچھوے کو بچانا ہے چوہے کو ایک خیال آیا اس نے ہرن سے کہا تم جا کر راستے کے پاس لیٹ جاؤ مرنے کا بہانہ کرو اس نے کووے سے کہا تم ہرن کے اوپر بیٹھو اور اسے چونچ سے مارنے کا بہانہ کرو شکاری تمہیں دیکھ کر کچھوے کو نیچے رکھ دے گا جب وہ تمہارے پاس آئے گا تو میں رسی کاٹ کر کچھوے کو آزاد کر دوں گا ان سب نے پلان پر عمل کیا شکاری نے دیکھا کہ ہرن راستے کے قریب پڑا ہے ایک کوا اس کے جسم کو چونچ مار رہا تھا شکاری نے کچھوے کو نیچے رکھا اور ہرن کے پاس چلا گیا پھر چوہے نے رسی کاٹ کر کچھوے کو آزاد کر دیا جب شکاری ہرن کے قریب پہنچا تو وہ چھلانگ لگا کر بھاگ گیا کوا اڑ گیا شکاری حیرت سے ان کے پیچھے دیکھنے لگا اور جب وہ کچھوے کو لینے واپس مڑا تو وہ بھی غائب ہو چکا تھا ایک تنتر کی کہانی